پائے بچوں کو نہیں روئی گھر اپنا بس کرتی رہی بھائی کماتم میرا سر کوئی ماں تم کیسے بچوں کو اپنے روتی رہی لاش برادر سے لپٹ کر ماں زینب سینب کوئی ماں وہ زینب سینڈ کوئی ماں جب گھر سے چلی زینب کہتی تھی یہ رو کر اے میرے اخی تم پر قربان ہے خواہر جب وقت برا آیا اے جان پیمبر کہتی ہے یہ ماں پر سر میدان اور محمد کو فدا کر دوں گی تجھ پر ماں ہوگی نہ زینب کوئی ماں تم سے تو نہیں بڑھ کر یہ لال ہمارے یہ دونوں پسر میرے ہیں سط کے تمہارے یہ میرے دلارے ہیں تم زہرا کے پیارے بیٹوں کے جب سر بارو گی تم پر حشر تلک روئے گی دنیا یہی کہہ کر ماں کوئی ماں تم فخر پیمبر ہو یہ سانی جا پر تیرے ہی لیے ان کو پالا ہے برادر یہ تجھ پہ فدا ہوں گے پردیس میں جا کر کرب و بلا بھی رو کے کہے گی تو بھی ذرا دیکھ خدا عرش و زمیں پر ماں ماں سکوریا شبیر پہ غربت میں جب وقت وہ آیا قاتل کے لبادے میں تھا سارا زمانہ زینب نے کہا تھا جو وہ کر کے دکھایا نیزوں کی زد پر بیٹوں کو لے کر آ گئی زینب تو پکارے تھے پیمبر ماں زینب کوئی ماں کوئی اے چشم فلک تجھ کو خالق کی قسم ہے دنیا میں کوئی ایسی ماں دیکھی ہے تو نے جو اپنے پسر کر دے خنجر کے حوالے پر سر میدان ایسی ہے ایک ماں دیکھ کے خود جس کو کہے پاتا ہے خیبر ماں زینب نے کہا بھائی اب ان کو دعا دو ایک عمر کی خدمت کا زینب کو سلا دو اب آنو محمد کو مرنے کی رضا دو دے دی اجازت شہن کہنے لگے تھام کے دل تمہیں سرور سر ہوگی ماں زینب سی ماں جب اشت سے شہلائے ان بچوں کے لاشیں دو اشک بھی زینب نے ان پر نہ بہائے یہ دیکھ کے فضا نے فریاد کی خالی کے اکبر دیکھ یہ منظر شکر کے سجدے میں گری زینب مجتے ماں ہوگی نہ زینب سے کوئی ماں جب حکم رہائی کا سادات نے پایا سر مل گئے شہدا کے کوہرام تھا برپا اس وقت بھی بچوں کو زینب نے نہ دیکھا بھائی کا چہلم بھائی کا ماتم کرتی رہی اور حرم کہتے تھے رو کر ماں ہوگی نہ زینب ماں زندان سے جب زینب گھر لوٹ کے آئی نے رسی کو سنائی ہر بی بی یہی کہہ کر دیتی تھی دہائی تیری پپی کا کیا ہے کلے جا آج تلک روئی نہیں بچوں کو مجھتے ماں ہوگی نہ زینب سی کوئی ماں زینب سی کوئی مادر تاریخ دکھائے جو موت کے میدان میں خود بچوں کو بھیجے بچوں کا کرے ماتم ناشک بہائے کہتے ہیں رو کر سب در مت دیکھ لو تاریخ کے اور آگ پلٹ کے ماں بھی نہ زینب سی ماں سے کوئی نہ